اجمعين اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دین ہے ایمان ہے اگر کسی بندے کے اندر اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے حتیٰ کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کے اندر محبت ہونی چاہیے اس بات کا تقاضا اور دعویٰ تو دنیا کا ہر مسلمان کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے بے حد محبت ہے اور کبھی کبھی دیکھنے میں بھی آتا ہے اور انسان اس محبت کے اظہار کے لیے ایسا طریقہ یا ایسا راستہ اپنا لیتا ہے جس سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے بےحد محبت ہے حالانکہ اگر میزان اور ترازو پر اسے تولا جائے تو وہ سچی محبت کی پہچان نہیں ہوتی ایک شخص ایسا ہے جو نماز تک نہیں پڑھتا ہے اسے کلمہ بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا ہے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی نہیں پڑتا ہے لیکن اگر سن لیا کہ کسی نے نبی کی شان میں تھوڑی سی گستاخی کر دی تو مظاہرے کے لیے نکل جائے گا احتجاج کرے گا روڈوں سڑکوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جا کر کے اس کی جان لے لیتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے اس کو جلا دیتا ہے کئی اللہ کے سر سے محبت کی پہچان اور دلیل ہے پتان نہیں دلیل نہیں ہے ایک انسان کی پوری زندگی میں نبی کی تعلیم پر کوئی عمل نہیں ہے پنج وقتہ نماز کا بھی پابند نہیں ہے بلکہ پڑھتا ہی نہیں ہے بہت پڑھ لیا جمعہ کی نماز پڑھ لیا اسے درود شریف بھی نہیں آتا صحیح طریقے سے اور اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں اس کی زندگی کے اندر نبی کی تعلیمات کے حوالے سے نہیں پائی جاتی ہیں لیکن تھوڑی سی کوئی بات سن لیا اور اس کی تحقیق بھی نہیں کیا اور اس کی جان لینے کے لیے انسان تیار ہو گیا میرے بھائی اور نبی سے محبت کی پہچان نہیں ہے آج بہت سارے لوگ نبی سے محبت کے نام پر ہمارے معاشرے ہمارے ملکوں کے اندر ابھی ربی الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے ربی الاول کے مہینے میں دیکھیے ربی الاول کی بارہ تاریخ کو ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں عید نبی مناتے ہیں جلسے جلوس کرتے ہیں پروگرام کرتے ہیں اور اس طریقے سے قوالیاں پڑھی جاتی ہیں نعت پڑھی جاتی ہے عورتیں پڑھتی ہیں گلوکارائیں پڑھتی ہیں جلوس نکالا جاتا ہے باقاعدہ نعرے لگائے جاتے ہیں بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں اگر ان تمام چیزوں کو نبی کی شریعت پر نبی کی لائی ہوئی نبی کے لائے ہوئے دین پر رب پرکھا جائے تو تمام چیزیں محبت کے نام پر پوری نہیں اترتی ہیں اس لیے محبت کی پہچان کیا ہے محبت کی علامتیں کیا ہیں اس کے ضوابط اور تقاضے کیا ہیں یہ انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے صرف دعویٰ انسان کی محبت کے اظہار کے لیے کافی نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے کورٹ میں جا کر کے کیس کرتا ہے کسی آدمی کے تعلق سے جائیداد کے تعلق سے کسی بھی مسئلے کے تعلق سے کیس کیا جاتا دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن دعویٰ اس وقت تک معتبر نہیں مانا جاتا جب تک کہ اس کے تعلق سے دلیل اور گواہیں نہ پیش کر دی جائے گواہ پیش کیا ہیں دلیلیں دی جاتی ہیں اس کے بعد دعویٰ معتبر مانا جاتا ہے صرف دعویٰ ایسے ہی معتبر نہیں مانا جاتا اور اگر دعویٰ کرنے والے نے گواہ نہیں پیش کیے دلیلیں نہیں پیش کی ثبوت نہیں اکٹھا کیا مہیا کیا تو اس کے حق میں فیصلہ بھی نہیں آتا ہے فیصلہ کسی دوسرے کے حق میں آئے گا اور یہ کہہ کر کے کہ بھئی آپ ان کا دعویٰ صرف ہے اور آپ کے پاس دلیل اور کوئی ثبوت نہیں ہے وہی معاملہ ہمارا بھی ہے کہ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں نبی سے محبت کا لیکن کیا حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو محبت ہے کہ نہیں ہے ابھی آپ دیکھ لیجیے ماشاء اللہ جمعہ کی نماز میں کتنی تعداد ہے کیا فجر میں تعداد رہتی ہے اللہ کے رسول سے محبت سب کو ہے جو فجر نہیں پڑھتا اس کو بھی محبت رسول کا دعویٰ ہے جو نماز نہیں پڑھتا کوئی بھی اس کو بھی اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے کوئی نہیں کہے گا کہ میں اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے لیکن کیا یہ محبت کی پہچان ہی ہے کہ آپ قربانی بھی نہ کر سکیں اپنی نیند کو اللہ کے رسول کے لیے یا دین کے لیے اپنی نیند بھی آپ قربان نہ کر سکیں ڈیوٹی جانا ہوتا تو انسان اٹھ جاتا ہے پہلے اٹھ جائے گا سفر پہ جانا انسان کو چھٹی جانا ہے فجر کے وقت اگر فلائٹ ہے تو آدمی ڈھائی تین گھنٹہ پہلے ہی ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہے کوئی اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے کیونکہ فلائٹ چھوٹ جائے گی اس کی یہاں نبی نبی کامل چھوٹ رہا ہے نبی کی شریعت چھوٹ رہی ہے نبی کی سنت پر عمال ہو رہے انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہی اللہ کے سور سے محبت کی پہچان دعویٰ تو کا ہے جو نہیں پڑھتا وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے سور سے محبت اب ہے وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کتنے لوگ شک اور بدعت اور خرافات کرتے ہیں نبی کی محبت کے نام اور عقیدت کے نام ہی پر کرتے ہیں حالانکہ وہ ساری چیزیں بدعت ہوتی ہیں خرافات ہوتی ہیں نبی کی سنت سے کی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے نبی آئے ہی تھے ان بدعات اور خرافات کو شرک کو ختم کرنے کے لیے آج انہیں چیزوں کو نبی کی محبت کے نام پر انسان انجام دیتا ہے اور ہے یہی محبت ہے کسی کو ہاتھ میں کے دیکھیے ہمارے معاشرے میں کیا کیا چیزیں کی جاتی ہیں وہ سارے اعمال یہ غیر مسلم کرتا ہے وہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں کوئی تیجا مناتا ہے کوئی چیلو مناتا ہے کوئی برسی مناتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے یہ ساری چیزیں سے آئی ہوئی ہیں مسلمانوں کے اندر ان کی طرف سے ساری چیزیں ہیں اور کچھ تو ایسے ہیں جس کے اوپر اسلام کا نام لگا کر کے قرآن خانی وغیرہ کی جاتی ہے حالانکہ قرآن خانی بھی کرنا یہ نبی کی سنت نہیں ہے یہ دین کے اندر بدعت ہے یہ یہ حرام ہے دین کے اندر قرآن خانی کرنا ہمارے نبی کی دو بیویوں کی وفات ہوئی آپ کے تین بیٹوں کی وفات ہوئی تین بیٹیوں کی فات ہوئی اور آپ کے دو بیٹوں کی فات ہوئی آپ کی زندگی میں لیکن آپ نے کسی فات پر قرآن خانی نہیں کرائی تھی قرآن اللہ بے نبی پر نازل کیا ہے اگر قرآن خانی جائز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے تعلق سے کراتے بیٹیوں کے تعلق سے کراتے خلفائے راجدین ہیں جن کی سنتوں کو لازم پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے علیہ بے سنتی وسنتی خلفائے راشد الدین اور وہ علیہ الب نوازد میری سنتوں کو لازم پکڑو غلبۂ ناظر کی سنتوں کو لازم پکڑو مضبوطی کے ساتھ تھام لو دانت کے داڑوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو میری کی سنتوں کو غلبۂ ناظر کی سنتوں کو ان کی سنتوں میں یہ چیز نظر نہیں آتی ہے ان کے بھی قالب اور عزیز کو فات ہوتی تھی بیٹے بیٹیوں اور بیویوں کو فات ہوتی تھی کوئی قرآن خائی نہیں کراتا تھا اس پر لیبر لگا دیا گیا سنت کا قرآن کا حدیث کا کہ بھائی قرآن پڑھنا کیا غلط ہے تو اذان دیجیے اذان دینا غلط ہے وفات تو جی نماز پڑھی نماز پڑھنا غلط ہے اب جب یہی اگر لاجک ہے اور اگر یہی دلیل ہے آپ کے پاس کہ قرآن پڑھنا کیا غلط ہے تو نماز پڑھنا کیا غلط ہے نماز تو قرآن زیادہ اہم ہے نماز اور زیادہ اہم ہے قرآن سے بھی زیادہ پڑھنے زیادہ اہمیت اور ثواب ہے قرآن نماز کے اندر تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی ہے اذان کیوں نہیں دی جاتی ہے روزہ کیوں نہیں رکھتے ان کی طرف سے روزہ بھی رکھ لیجیے بھائی کیا مسئلہ ہے روزہ بھی ثواب کا کام ہے نا روزہ رکھنا غلط تھوڑی ہے ثواب کا کام ہے روزہ رکھنا اسلام کا جو ہے چوتھا رکن ہے یہ تو روزہ رکھ لیجئے اگر یہی لازک ہے تو پھر ہر چیز جائز ہو جائے گی آپ کے لیے کسی بھی عمل کرنے کے لیے ثبوت چاہیے اگر نبی نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا اس کا مطلب وہ کا حصہ نہیں ہے اگر وہ ثواب کا کام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے آپ کے صحابہ کرتے ہم اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے متفق نہیں بن سکتے صحابہ سے بڑھ کر کے پرہیزگار نہیں بن سکتے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زیادہ نبی کی سنتوں کو حدیثوں کو نہیں جان سکتے انہوں جس طریقے سے قرآن کو کو کو حدیثوں سمجھا ہم سمجھنا ہے اسی کے مطابق انسان کو عمل کرنا ہے اگر یہی لازی ہو تو کوئی چیز حرام نہیں سب جائز ہو جائے گا دین ہوا ہے جو ماں نبی نے کیا یا کرنے کا حکم دیا یا آپ کے سامنے کیا یا آپ نے خاموشی اختیار کی وہ دین ہے نہیں یعنی انسان اپنے عقل کے مطابق چاہے دن کے اندر پیدا کر لے کہ یہ چیز اچھی ہے تو یہ بھی اچھی تو یہ بھی اچھی دنیا کے اندر چیز ہو سکتی ہے دین کے اندر نہیں دین کو اللہ نے مکمل کر دیا دین میں کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں دین کے اندر دین کو اللہ نے مکمل کر دیا یہ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اچھی اس کو آپ کر لیجیے کوئی مشاہد نہیں آپ نے ہوٹل کھولا ہوٹل میں آپ پچاس ڈش رکھتے ہیں دو چار پانچ ڈشیں اور نہیں معلوم ہو گئی لوگوں کی ضرورت ہے یا لوگوں کی خواہش ہے آپ رکھ لیجیے کوئی آپ کو نہیں منع کرنے والا دنیا کی چیز ہے دنیا میں جو بھی آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں دنیا میں کوئی رکاوٹ نہیں اللہ کی وہ حرام نہ ہو اگر حرام ہے وہ تو پھر وہ منع ہے لیکن اگر نہیں ہے تو آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ دنیا اللہ نے مکمل نہیں کیا ہے اللہ نے دین کو مکمل کیا اللہ محتمل کو لکم دین کو ودی تو علیہ کو تو لکم السلام دین دین مکمل کیا گیا ہے دنیا مکمل نہیں دنیا قیامت کے آخری شبو تک جا کر کے مکمل ہوگی دور دنیا بھی مکمل نہیں ہوئی ہے دین کو اللہ نے مکمل کر دیا مکمل کر تم دین کو یہ نہیں کہا دنیا کو مکمل کیا ہمارے بھی دین کے لیے آئے دنیا کے لیے نہیں آئے تھے دین کے لیے آئے تھے اس لیے ہمارے بھی ہے کہ تم لوگ ہم سے زیادہ دنیا کے معاملات کے جانے والے ہو ہم تم امور دنیا کو بخاری کے دیجیے دنیا کے امور تم لوگ اسے زیادہ جاننے والے ہو لہذا دنیاوی طور پر جو چیز ہے آپ کی کوئی ممانعت نہیں اس کی لیکن دین کا اور شریعت کا اور عقیدت اور محبت کے خلاف کرا کر کے کرنا اس کے لیے دلیل چاہیے جب تک دلیل نہیں ہوگی انسان ممن نہیں کرے گا بہت ساری چیزیں لوگوں نے محبت کا معیار بنا لیا ہے حالانکہ وہ معیار نہیں ہے محبت کا وہ ساری چیزیں خرافات ہیں بدعات ہیں حرام ہے امرین لوگ مگر سمن نہاد جس نے کوئی نئی چیز پیدا کی دین کے اندر مضبوط ہے قبول نہیں کرے گا تو اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو ہر ایک کو ہے دنیا کے ہر مسلمان کو ہے گیا گزرا ہے تو بھی نماز نہیں پڑھتا شراب پیتا ہے وہ تو بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ نبی سے میں محبت ہے دنیا کا ہر گناہ کرتا لیکن نبی سے محبت کا دعویٰ ضرور کرتا ہے کیونکہ اگر دعویٰ نہیں ہوگا تو پھر اس کے پاس قبل مطلب ایمان ہی نہیں ہے لیکن کیا دعویٰ کافی ہے دعویٰ کافی نہیں ہے انسان کو عمل کر کے دکھانا پڑے گا اللہ رب العالمی نے قرآن کے اندر ایک ضابطہ دیا ہے ایک ترازو دیا ہے آپ کسی چیز کا وزن اگر جاننا چاہتے تو انسان اس کو ترازو پہ رکھتا ہے ایک کہتا بھائی دس کلو ہے کہتا بارہ کلو ہے اس کا کیا حال ہے ترازو رکھا ہوا ترازو پہ ادھر کر لیجیے اختلاف ختم ہو گیا اللہ رب اللہ نے ترازو دیا ہم کو اور یہ ترازو کیا تک رہے گا یہ ترازو ختم نہیں ہوگا تم تو حب اللہ فتبی تبھی ہو آپ کہہ دیجیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے میری اتباع کرو میری پیروی کرو میرے نقشے قدم پر چلو میری باتوں کو مانو میرے معمورات پر عمل کرو جو میں حکم دیتا ہوں اس کو بچا لاؤ جن چیزوں سے منع کرتا ہوں اسے رک جاؤ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو میری اتباع اور میری پیروی کرو میں تمہارے آگے آگے جا رہا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے اسی راستے پر آؤ اسی کو آ جاتا اتباع تباہ مطلب کوئی آگے چل رہا آپ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اس کے قدم پر اپنے قدم کو رکھ رہے ہیں اسے کوئی تباہ کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین دے کر کے چلے گئے دنیا سے آپ کے صحابہ نے عمل کیا آپ ہمارے پیشروں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے صلف ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے راستے پر آپ کو چلنا ان کو تباہ کرنا ہے یہی آپ سے محبت کی پہچان جو اللہ قرآن کے درمیان کیا بولے میری اتباع کر لو میری پیروی کر لو یب اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا بھیا پھر رقم دروب رقم اللہ تمہارے اپنا اور معاف کر دے گا اللہ رحب الرحیم اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم والا یہ پہچان ہے نبی سے محبت کی تباہ اور پیروی اگر انسان کے اندر چیز پائی جاتی ہے تو انسان اپنے دعوے پہ سچا ہے اگر انہیں چیز نہیں پائی جاتی انسان کا صرف دعویٰ ہے تو انسان کے اس دعوے کی اللہ تعالیٰ کیا کوئی حیثیت نہیں کوئی حقیقت نہیں ہوگی اللہ کے رسول کی سنتوں سے محبت ہو آپ کی تعظیم ہو آپ کی سنتوں کی تعظیم ہمارے دلوں کے اندر کوئی سنت ہمیں مل گئی ہمارے معاشرے میں عمل نہیں ہے ہم خود عمل نہیں کرتے تھے ہم کو معلوم پڑ گیا ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہو گیا یہ سنت کی تعظیم ہے یہ اگر اللہ کے رسول زندہ ہو تو کوئی بات کہتے آپ سے یہ چیز آپ کیجیے کیا آپ کو مجال ہوتا ہے انکار کرنے کا نہیں انکار کرنے کا مجال ہوتا نبی نے کہا کہ آپ کو یہ کرنا ہے اگر نبی زندہ ہوتے اور کہتے کہ چیز کیجیے اور آپ نہ کرتے اس کا مذاق نہیں کیا جائے کسی کو اگرچہ آپ زندہ نہیں ہیں آپ دنیا سے جا چکے ہیں لیکن آپ کی حدیثیں زندہ ہیں آپ کی سنتیں زندہ آپ کی تعلیمات زندہ ہیں آپ کی کسی سنت کو کسی حدیث کو اللہ رب العالمین نے ضائع وبال نہیں کیا ہے کیونکہ آپ نمونہ ہیں زندگی کے ہر شعبے میں زندگی کے ہر میدان میں آپ میرے نمونہ ہیں ولکم فی رسول اللہ علیہ اللہ تمہارے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے جب آپ ہمارے لیے نمونہ ہے تو اللہ رب العامن نے جو نمونہ ہوتا ہے اس کی ہر چیز کو اللہ رب نے محفوظ کر دیا اس لیے اگر آپ زندہ ہوتے تو آپ کو کرنا پڑتا کام کو اگر آپ زندہ نہیں تو آپ کے سے موجود ہیں اگر ہم نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں نبی کی سنتوں کو فالو نہیں کرتے یہ کہہ کر کے ہمارے معاشرے میں عمل نہیں ہے ہمارے امام صاحب نے ہمارے پیر صاحب نے ہمارے فرانے صاحب نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا کسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے وہ حدیث کسی امام کی یا کسی امتی کے عمل کی محتاج نہیں ہے کہ کوئی امتی کا عمل چاہیے حدیث پر عمل کرنے کے لیے نہیں حدیث آ گئی صحیح سمے ثابت ہوگی اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے اگر ہم عمل کوئی عمل کرے گا اس کے لیے سبق کی بات ہے ہو سکتا ہے ان کے پاس حدیث نہ پہنچی ہو ہو سکتا ہے حدیث ان کو نہ معلوم ہوئی ہو یا حدیث ان تک پہنچی ہوئی ہو لیکن کسی صحیح طریقے سے پہنچی ہوئی ہو بہت سارے اماموں کے لیے عذر ہو سکتا ہے لیکن ہمارے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی شخص نے عمل کیا ہو حدیث اللہ کے سر کی آ گئی اس کے اوپر عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے یہ نبی سے محبت کی پہچان ہے کہ سنت کی تعظیم ہمارے دنوں کے اندر ہو سنت مل گئی آپ کا حدیث آپ کی حدیث اور عمل مل گیا اس پر ہمارے لیے عمل کرنا ضروری ہو گیا اللہ کے سر کا نام آئے انسان کو درود پڑھنا یہ بھی آپ سے محبت کی دلیل ہے جب آپ کا نام آئے انسان آپ پر درود پڑھے کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ضرور کیا اپنی زبان سے آج دیکھیے ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ اللہ کے سر کے اوپر درود نہیں پڑھتے اپنے اموجوں کو چومتے ہیں مؤذن اذان دیتا شد شدون محمد رسول اللہ کہتا ہے انسان کیا کرتا ہے اپنے انگوٹھوں کو چومتا ہے انگوٹھوں کو چومنا یہ بدعت ہے یہ یہ نبی کی سنت نہیں ہے نبی نے ہمیں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے آپ ہمارے اس کے سامنے میں نام لیا جائے درود نہ پڑھے آپ نے کہا تو بخیر ہے آپ نے کہا کہ انسان برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور ہمارے اوپر درود نہ پڑے درود پڑھنے کا ذکر آتا ہے انگوٹھا چوبنے کا ذکر نہیں آتا ہے انسان انگوٹھا چوبے یہ نبی کی سنت نہیں اگرچہ لوگوں نے سے نبی محبت کا اظہار کا طریقہ بنا لیا ہے کہ انگوٹھا چور لینا یہ بھی نبی سے محبت کے ذریعے نہیں ہے انسان کو نبی کا نام آنے پر درود پڑھنا ہے کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا انسان کو اس لیے یہ نبی سے محبت کی دلیل و پہچان ہے آپ کو دو چیزوں میں اختیار دے دیا جائے آپ ان دونوں میں سے کسی چیز کو اختیار کر لیجئے اگر آپ نبی کی سنت کو اختیار کرتے ہیں نبی کی تعلیمات کو اختیار کرتے ہیں اور دنیا کی چیز کو آپ چھوڑ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر نبی سے محبت ہے اگر آپ کو اختیار دیا کہ سب اعلیٰ ہے یہ یہ سب جانچنے کا معیار ہے کہ آپ کو اللہ کے سر سے محبت ہے کہ ہمیں محبت نہیں ہے اگر ہمیں دو جگہ نوکری ملتی ہے ایک جگہ نوکری ملتی ہے بہت بڑی تنخواہ ہے بہت زیادہ تنخواہ ہے لیکن وہاں کام حرام کا کام کرنا ہے غلط کام کرنا ہے وہاں پہ اور ایک نوکری ملتی ہے آپ کو اچھی نوکری ہے تنخواہ بہت معمولی کم ہے اب آپ یہاں جانچنا آپ کے ایمان کو اللہ کے رسول سے محبت ہے دین سے محبت اللہ سے محبت ہے دنیا سے محبت ہے اگر آپ اس کو ترجیح دیں گے جس میں تنخواہ زیادہ آپ کے لیے ہے اور وہ حرام کام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے صرف دعویٰ ہمارے پاس ہے اور دین اور اللہ کے رسول سے محبت ہمارے پاس نہیں ہے ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو موقع ملتا ہے لیکن انسان دنیا کو ترجیح دے دیتا ہے انسان دنیا کو ترجیح دے دیتا ہے شادی بیاہ ہے آپ کے یہاں ایک طرف رسم و رواج ہیں دنیا ہے ایک طرف دنیا کیا کہے گی لوگ کیا کہیں گے معلوم ہے کہ چیز حرام ہے لیکن دنیا کی خاطر انسان کرتا نبی کی سمتوں کو چھوڑ دیتا ہے نبی سے محبت نہیں اس کا مطلب دنیا سے محبت رشتہ داروں سے محبت ہے انسان جہیز لیتا ہے جہیز دیتا ہے بارات لے کر کے جاتا ہے شریعت کے خلاف کام کرتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر اور ضرورت میں کیا کرتا ہے وہ وہ شریعت کے خلاف کام کرتا ہے کیوں اس لیے کہ بھائی میں اسی معاشرے کا رہنے والا ہوں لوگوں نے شادیاں کی مجھے دعوتیں دی اگر میں نہیں دیا دوں گا بارات لے کر کے نہیں جاؤں تو لوگ ناراض ہو جائیں گے اللہ ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کے نزدیک سنت پامال ہو رہی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن لوگ ناراض نہ ہو دنیا ناراض نہ ہو اس کا مطلب یہ کہ محبت کی کمی ہے اللہ کے رسول سچی محبت نہیں ہمارے اندر اگر رسم و رواج انسان اپنا لے اور نبی کی سنتوں کو نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دے اس کا مطلب یہ کہ انسان کے اندر محبت نہیں ہے تو میرے بھائیوں محبت کے جانچنے کے معیار ہیں اس کے اصول اور ضابطے ہیں صرف دعویٰ ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا نبی کی سنتوں کا دفاع کرنا آپ کی ذات کا دفاع کرنا شریعت کا دفاع کرنا یہ بھی ایک معیار ہے نبی سے محبت کا کہ سنتوں کا دفاع کیا جائے اگر کوئی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے سنتوں کی استدا کرتا ہے سنتوں کی کو حقیر سمجھتا ہے اس کا اپنے علم کے مطابق عمل کے مطابق انسان باقاعدہ اس کا دفاع کرے یہ دفاع کرنا بھی یہ کے لاکھ سے محبت کی دلیل ہوتی ہے آپ کی شام میں کوئی گستاخی کرتا ہے آپ جو ہے اس کے تعلق سے اللہ نے جو آپ کو اختیار دیا اس کے تعلق سے آپ کر سکتے ہیں نبی کے اخلاق کو بتائیں نبی کے طور طریقے کو بتائیں نبی کی شریعت اور نبی کی تعلیمات دنیا کے اندر بتائیں نبی کے اخلاق کو اپنائیں سب سے بڑا تو دفاع کرنا یہ ہے کہ ہم نبی کے اخلاق کو اپنائیں نبی کے طور طریقے کو اپنائیں ایسا ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھنے کے بعد انسان کو اسلام سچا لگنے لگے یہ نہ ہو کہ اسلام انسان کو برا لگنا لگے کتنے سارے ایسے غیر مسلم جو مسلمان ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو بعد میں دیکھا ہم نے تعلیم جو قرآن پڑھا اور اس طریقے سے اسلام کے بارے میں مطالعہ کیا اور اسلام کی تعلیمات واضح ہو گئی ہم نے اسلام قبول کر لیا اگر ہم پہلے مسلمانوں کو دیکھ لیا ہوتے تو مسلمان ہی نہیں ہو پاتے جتنے غیر مسلم جو مسلمان ہوئے بعد میں ان کے باقاعدہ اس طریقے بیان ہیں کہ اگر ہم پہلے مسلمانوں سے ہماری ملاقات ہو جاتی پہلے مسلمانوں کو ہم دیکھ لیتے تو شاید ہم اسلام قبول نہ کر پاتے ہیں آج یہ ہمارا حال ہو گیا اسلام کو سب زیادہ اگر نقصان پہنچایا مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اسلام اگر مظلوم ہے تو مسلمانوں میں مظلوم ہے اسلام اگر مسلم مظلوم نہیں ہے مسلمانوں میں زیادہ مظلوم ہے نبی کی تعلیمات اگر مظلوم ہے تو مسلمانوں کے اندر مظلوم ہے کتنی تعلیمات کی دھجیاں ڈری جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں کی اس لیے میرے بھائی سچی محبت یہ ہے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا آپ کی اتباع کرنا آپ کی پیروی کرنا آپ کے صحابہ سے محبت کرنا جن چیزوں سے نبی نے برد رکھا ان سے برد رکھنا جن چیزوں سے نبی نفرت رکھی ان سے نفرت رکھنا جن چیزوں اور شخصیتوں سے لوگوں سے اللہ کے سن لیں یا اعمال سے محبت کیا ان سے محبت رکھنا آپ کی سبتوں کا دفاع کرنا آپ کی سبتوں کو عام کرنا مردہ سنتوں کو زندہ کرنا آپ کے نام آنے پر درود پڑھنا آپ کا دفاع کرنا آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ ساری چیزیں آپ سے محبت کی پہچان ہیں ہمارے معاشرے میں جو چیزوں لوگوں نے بنا لیا ہے سال میں ایک مرتبہ کرنا یا شادی بیاہ کے موقع پر کرنا یا کسی کی موت کے موقع پر کرنا یا اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں یہ سب چیزیں نبی سے محبت کا معیار نہیں ہے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو دلوں کے اندر سچی محبت کرتا کرے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو نبی کی تعلیمات پیرا ہونے کی توفیق راج پائے امین بارک اللہ علیہ فرفان منافع نہیں وہ یاد الحکیم ان نو تعالیٰ جواد الکریم ملکوں پر رہے